پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان سے کہیں زیادہ طاقتور لوگوں کو اور ان پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے